اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے